نحمده ونسلي على رسوله الكريم اللہ بعد ہل بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب لي صدري ويسر لي ربش رحلی صدری من لساني العدت قولي سورة الحشر سبق نمبر 283 آیت نمبر 18 سے 24 تک لیسن نمبر 283 آیت 18 ٹو 24 لفسی ترجمہ یا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اتق اللہ ڈرو اللہ سے بل تنظر اور چاہیے کہ دیکھے نفسن ہر نفس ما قدمت جو آگے بھیجا لغدن واسطے کل کے وتق اللہ اور ڈرو اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی خبیر باخبر ہے بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو ولا تکون اور نہ تم ہو کل لدینا ان لوگوں کی طرح نس اللہ جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو فنسا ہم تو اس نے بھلا دیا ان کو انفسہم ان کے نفس کا یہی لوگ ہم الفاسقون وہ فاسق ہیں لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے اصحاب النار آپ کے ساتھی و اصحاب الجنہ اور جنت کے ساتھی جنت والے اصحاب الجنتی جنت والے ہم الفائزون وہی کامیاب ہونے والے ہیں لو انزلنا اگر نازل کرتے ہم حاضل قرآن اس قرآن کو جبل اوپر ایک پہاڑ کے لارا البتہ تم دیکھتے اس کو خاش دبا ہوا متصد ان پھٹتا ہوا یا پھٹنے والا من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے وہ تلکل امسالو اور یہ مثالیں دربوہ ہم بیان کرتے ہیں ان کو لن سے لوگوں کے لیے لا اللہ تاکہ وہ یتفکرون کرون غور و فکر کریں اللہ الذی وہ اللہ وہ ذات ہے لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ مگر وہی عالم الغیبی جاننے والا ہے غیب کا و شہادتی اور حاضر کا رحمان وہ رحمان ہے الرحیم اور رحیم ہے اللہ الدی وہ اللہ وہ ذات ہے لا الہ اللہ ہو نہیں کوئی الہ مگر وہی الملک بادشاہ القدوس بہت مقدس السلام سراسر سلامتی المؤمن امن دینے والا المحیمن نگہبان العزیز زبردست الجبار بزور حکم نافذ کرنے والا المتکبر بڑا ہو کر رہنے والا سبحان اللہ ہی پاک ہے اللہ اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ الخالق وہ اللہ خالق ہے الباری او پیدا کرنے والا ہے المصور تصویر گری کرنے والا ہے تصویر بنانے والا ہے لہ العثما الحسن اسی کے ہیں اچھے اچھے نام لہو تصبیح کر رہے ہیں اس کے لیے معاف سماواتی جو بھی آسمانوں میں ہیں ول ارد اور زمین میں وہ العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدر واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة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 سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم